حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قبول اسلام سے پہلے ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی جو اسلام لانے تک پوری نہ کر سکے تھے چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعتکاف کرنے کا حکم دیا حدیث نمبر ایک حدیث نمبر 1772